سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سنتا تھا اس کو یاد کرنے کے ارادے سے لکھ لیتا تھا لیکن قریشیوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بشر ہیں اور غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لکھ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھ سے صرف حق کا صدور ہوتا ہے حدیث نمبر دو سو چھیانوے مسند احمد